حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا لڑائی لڑے اور مارا جائے وہ شہید ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھیانوے